موسا بن اقبا نے بیان کیا انہوں نے نافع سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج اور عمرے کا طواف کیا تھا اس کے تین چکروں میں آپ نے سعی رمل کی اور باقی چار میں حسب معمول چلے پھر طواف کی دو رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سولہ